ابن شہاب سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب اور ابو بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا پھل پکنے کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے مت خریدو اور نہ خوش کھجور کے عوض درخت پر لگا پھل خریدو ابن شہاب نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ بن امر نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی بالکل اسی کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ستتر